حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے جبکہ اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہی کی ہو اور مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق ہی اس کو جہاد پر مجبور کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے رکھی ہے کہ میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا یا اسے اس کے گھر میں واپس لاؤں گا جہاں سے وہ جہاد کے لیے نکلا تھا علاوہ ثواب اور غنیمت کے جو اس کو ملے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تینتیس